فقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حضرات علماء کرام مشائق اظام اور مختلف مدارس کے مدرسین ساتھیوں اور اس ادارہ کے عمائدین منتظمین جملہ معاونین عزیز طلبہ اور جملہ سامعین حضرات اور خواتین بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ادارے کی اس حج کے موقع پر بڑی یادیں آئیں اور دعائیں بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقر ادارے کو قائم و دائم رکھے اور جو اس کی بابرکت محنتیں اور کوششیں ہیں اللہ ان کو برابر فرمائے اور اس کی منفعت رہتی دنیا تک قائم رکھے میں میں واقع اپنی رہائش گاہ میں تھا ایک بیٹی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی وہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے کمرے میں آئیں پوری طرح حجاب میں ڈھکی ہوئی اور کہا کہ میں آپ کی شاگرد ہوں میں نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی ادارہ نہیں جس میں بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو یہ شاگردی کا رشتہ کہاں قائم ہوا کہا کہ مسجد رضین میں آپ در سے بخاری کے لیے آئے تھے اور اس سال میں فارغ ہوئی تھی بڑی دل سے دعائیں نکلیں وہ بچی آج کل اپنے شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ دبئی میں ہے اور وہاں بھی جب جاتے ہیں تو رابطہ ہوتا ہے اور خدمت کا حق ادا کرتی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہماری جو فاضلات ہیں وہ الحمد للہ جہاں بھی ہوں گی علم کے موتی بانٹتی رہیں گی انشاءاللہ تو یوں اس ادارے کی کرنیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور جب تک حج کا موسم رہا ادارے کا اور مولانا خلیق الرحمٰن قدر کا ذکر بار بار ہوتا رہا دعائیں بھی ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو استقامت ہے اور اللہ رب العزت اسے قائم و دائم رکھے اور جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ اس میں برکتیں ڈال دے اور اللہ رب العزت قاد اللہ اور قاد رسول کی یہ صدائیں ہمیشہ قائم رکھے اور یہاں سے نور پھوٹتا رہے اور چراغوں سے چراغ جلتے رہیں بتوفیق ہو اللہ تعالیٰ ہم نے صحیح بخاری کا آخری باب آپ کے سامنے پڑھا ہے اور طالبات نے یہاں تک اپنے مشائق سے صحیح بخاری پڑھی اور اس آخری باب کو چھوڑ دیا گیا ایک تقریب میں درس کے لیے اور یہ ذمہ داری مجھے نکارہ پر عائد کر دی گئی یہ آپ کا انتخاب ہے ورنہ بندہ اس قابل نہیں ہے یہ مقام تو ہمارے مشائق کا تھا ہمارے اساتذہ کا تھا وہ کہتے ہیں کب ورانی موت القبرا ہمارے بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا ورنہ ہم بڑے نہیں ہیں اللہ رب عزت طالب علم کی اس سلک سے ہمیں منسلک رکھے اور اس لڑی سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق دے ہمیشہ طلبۃ العلم کے صف میں رہیں اور کل جب قیامت قائم ہو تو انہیں طلبۃ العلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور انہی کے زمرہ میں ہمارا شمار ہو کیونکہ اس سے بہتر نہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی کوئی منہج من يريد اللہ خیرنج فقر و فتین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے کتنی خیر کا یہ خیر علماء تشریف فرمائیں طلباء بھی ہیں یہ نکرہ ہے اور اس کی تنوین جو ہے یہ تکثیر کے معنی میں ان خیراً کثیر بڑی خیر بہت بڑی خیر کا اللہ فیصلہ فرمائے اور یہ تشریح قرآن کے مطابق بھی ہے میں اتر حکم فقط اوت یا خیرن کثیر جس کو علم و حکمت دیا جائے اسے خیر کثیر عطا فرمائی جاتی ہے یعنی کم خیر نہیں بلکہ خیر کثیر اور یہ خیر کثیر عطا فرمانے کا وعدہ کون کر رہے اللہ رب العزت تو اس خیر کا پیمانہ کیا ہوگا آپ تصور کیجیے کتنی یہ خیر ہوگی نبی اسلام کی ایک حدیث ہے لو کانت دنیا تھا جنا ہے ما ماں سبا کا فرن شربت اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے بھر کے برابر ہوتی پوری دنیا جب سے یہ بنی آسمانوں زمینوں کی تخلیق ہوئی اور قیامت تک پوری دنیا جو صدیوں پر محیط اس میں پانی بھی ہے پھل بھی ہیں اناج بھی ہے چاندی اور سونے کے ڈھیر بھی ہیں معادن ہیں بر و بحر ہے یہ ساری دنیا مل کر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے بھر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا اتنی بڑی دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو وہ اللہ جس خیر کو خیر کثیر فرما رہے وہ کتنی بڑی خیر ہوگی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے اس کا احاطہ کر سکتا ہے آپ کے جو ضربوں کے حسابات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے کمپیوٹر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے مگر اس خیر کثیر کا احاطہ نہیں کر سکتے مسند احمد میں ایک حدیث ہے اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ مصر کے محدث جنہوں نے مسند احمد کی پہلی دو جلدوں پر تحقیق کی ہے اور تخریج کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ایک محدث جن کا جن کی کنیت ابو عثمان النحتی مشہور ہے علماء تابعین میں سے تھے ایک حدیث سنتے ہیں ابو حریرہ کی روایت رضی اللہ عنہ جس کا معنی یہ ہے کہ بعض بندے ایک نیکی انجام دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ دس لاکھ نیکیوں کے برابر دیتے ہیں صرف ایک نیکی ایک عمل کا ایک عمل کا بدلہ دس لاکھ نیکی ابو سمان نے نہ دی رحمہ اللہ اپنے دل میں ایک بات طے کرتے ہیں کہ یہ حدیث خود براہ راست ابو حریرا سے سننی چاہیے چنانچہ ملاقات کی وہ ایک تفکیر کرتے ہیں سوچتے ہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو حریرا اس سال حج کرنے آ رہے ہیں انہوں نے بھی رختے سفر باندھا مکہ کی تیاری کی اور عازم میں سفر ہو گیا کہ حج بھی کریں گے اور یہ حدیث ابو حریرا سے خود براہ راست سنیں گے ملاقات ہو گئی اور اپنے آمد کا مقصد انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث ہم نے آپ کے واسطے سے سنی اس کی آپ تصدیق کریں یا تردید کریں فرمایا کہ واقعات میں نے یہ حدیث روایت کی ہے مگر تمہیں سنانے والے سے ایک غلطی ہوگی اصل جو اس حدیث کے الفاظ ہیں ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو ایک عمل کا بدلہ بیس لاکھ نیکیوں کی شکل میں دیتا اور پھر نے استدلال کیا قرآن کی ایک آیت سے جس میں فج الفا کثیر کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے اجر کو اضاف کثیرہ بہت زیادہ بڑھا دیتے بہت زیادہ اور ابو رائے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کثیر کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے کثیر کا پیمانہ کیا ہے کوئی اس کی شر تقدیر نہیں جانتا یہ بیس لاکھ بھی اللہ کے نزدیک اس کی عطا کوئی مشکل نہیں وہ اس طرح اجر کثیر عطا فرماتا ہے تو جو طلب علم کی راہ پر نکلے دین کے تفقع کے لیے اور دین کے فہم کے لیے اللہ تعالیٰ گویا اس کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما چکا خیر کا ارادہ فرما چکا یہ خیر کثیر جس کی تحدید کوئی نہیں کر سکتا یقیناً یہ سعادت کا راستہ طلبہ اور علماء کے لیے ہے جو طلب علم کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں اور دنیا کے جو لذائذ اور نفائس ہیں ان سے یکسر پہلو تہی برت کر تحصیل علم کے لیے وقف ہوتے بعد کا ترک وطن ترک اہل بھائیوں بہنوں سے مفارقت ماں باپ کو چھوڑ کر ایک ادارے کی زینت بنتے ہیں اور تحصیل علم کے لیے وقف ہوتے ہیں یہ مقام بہت ہی اونچا اور عظیم مقام ہے اس لیے دنیا کا کوئی طبقہ علماء اور طلباء کی برابری نہیں کر سکتا اللہ پاک کا فرمان ہے قل حل الدین یا ولدین لا عدم ہو ایپ ایک کہہ دیجیے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے کوئی استثنا نہیں کہ فلاں ان پڑھ جو ہے وہ پڑھے لکھے کے برابر ہو سکتا کوئی استثنا نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی تشریح کی ایک مثال دے کر فضل العالم عید العابد کا فضل القمر دہلت البدر اللہ سائر القواقب ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اتنی ہے جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ایک طرف ایک عالم ہو دوسری طرف دنیا کے عابد ہو چودھویں کے ستاروں کی مانند ستاروں کے مانند عباد ہو اور عبادت گزاروں میں سب ہیں راتوں کو قیام کرنے والے دنوں کو روزے رکھنے والے گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کرنے والے شہادت کا تمغہ حاصل کرنے والے سخاوتوں کے ڈھیر لگانے والے سب عابد ان سارے عابدوں پر ایک عالم کی فوقیت ایسی ہے جیسے ستاروں کا جھرمٹ ہو اور ستاروں کے جھرمٹ کے بیچ میں چودھویں کا چاند ہو یہ سارے ستارے مل کر بھی چودھویں کے چاند کی برابری نہیں کر سکتے یہ ایک عالم کا مقام ہے اور یہ ایک عالم کی عباد عبادت گزاروں پر فقیت اور فضیلت ہاں اس تشریح میں ایک رمز ہے کہ علماء کو چودھری چاند کیوں کہا گیا اس میں ایک رمز ہے اور ایک عظیم اشارہ ہے ایک ذمہ داری کی یاد دہانی کہ عالم واقعی عالم بہت سے لوگ ہیں ابھی شیخ قدر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے بہروپی شعبد آباد عالم بن کر ٹی وی کی سکرین پر جلوہ کر ہوتے ہیں انہوں نے امت کی تزلیل کا اور ان نسلوں کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لے رکھا وہ عالم نہیں وہ علماء سو ہیں یہ علماء سو کی بدترین مثال جو امت کو شباب کو نوجوانوں کو بالخصوص رمضان کی ساعتوں اور برکتوں سے پوری طرح دور رکھنے کا عزم کیے ہوئے اب چونکہ ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں کچھ علم نہیں لیکن سنا ہے کہ سحر کے وقت افطار کے وقت ان کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان بابرکت اوقات میں ٹی وی کی سکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو دعاؤں کا وقت ہے استغفار کا وقت ہے اللہ رب العزت ہر رات بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے اور لوگ اس سعادت سے بالکل پہلو تہی بھرتے ہوئے ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے اور اس ساری جو ایک ایک جرم ہے جرم شنی اس کا مجرم یہ یہ ایک تکون ہے میڈیا اس میں آنے والے بہروبیے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور پھر اس کو دیکھنے والے سارے مجرم جو رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں اور جو پیارے پیغمبر کی سنتیں ہیں اور جو آپ کے فرامین ہیں ان پر جو عمل کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بری طرح پامال کرتے اور لوگ آہستہ آہستہ حق سے دوری اختیار کرتے اور باطل جو ہے وہ ایک ملمہ سادی کے ساتھ قلوب و اذہان میں راسخ ہو جاتے مجھے یاد ہے بہت سے علاقوں میں شہری کی اذان پر باقاعدہ جھگڑا جنگ ہوئی مار کٹائی ہوئی بہت سے علاقوں اہل حدیث مساجد میں شہری کی اذان دی گئی پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا اور توڑ پھوڑ بھی کی مار دھاڑ بھی ہوئی یہ اذان کیوں دی گئی حالانکہ نبی السلام کی پیاری اور دائمی سنت یہ سنت سے عداوت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ان جو حالات سے بدلہ یہ لیا کہ ان پر مراسیوں اور بھانڈوں کو مسلط کر دیا آج کل کچھ کمی ہو گئی لیکن پہلے بیشتر محلوں میں شہری کے لیے جگانے والے مراسی آیا کرتے تھے بھانڈ ڈھول ڈمکے اور موسیقی کا سامان ساتھ لے کر اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت کا نشان کہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی توہین کرنے والوں اس مبارک موقع پر سنت کے بدلے تم پر یہ بھانڈ اور مراسی مسلط کر دیے گئے کوئی اس کی تلافی کر سکتا ہے اب بھانڈوں کی جگہ اس میڈیا نے لے لی جو کہ عصر حاضر کا ایک الیکٹرانک شیطان ہے شیطان جنوں سے بھی ہوتا ہے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور یہ ایک تیسری نئی قسم ہے شیطانوں کی جو اس امت کی تزلیل کا ٹھیکہ لیے ہوئے غیر ملکیوں کی ایجنٹی کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی گماشت ہے امت اسلامیہ کو منحرف کرنے پر پوری طرح تلے ہوئے کیونکہ یہود و نصارہ جانتے ہیں ہم اپنے منہج پر اگر قائم ہوں گے سچے عقیدے پر عمل پر یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری طاقت ہے ہماری طاقت ایٹم بم نہیں ہے وہ ثانوی طاقت اصل طاقت جو ہے وہ تعلق باللہ ہے وہ عمل صالح ہے وہ عقیدے کی سلابت ہے پہاڑ جیسا ٹھوس عقیدہ توحید ایمان ہماری اصل طاقت یہ ہے تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا واحد الحم مستمنخوبا واحد الحم تم مینخوبہ دشمن کے مقابلے میں جو تم میں طاقت ہے وہ تیاری کر لو جو طاقت پتھر پھینکنے کی لاٹھی چلانے کی تلوار چلانے کی اور اگر اس سے آگے بڑھ کر اسلحہ جو جدید اس کی طاقت ہے وہ تیاری کر لو تیاری کم ہو یا زیادہ اس سے سروکار نہیں جو طاقت ہے وہ کر لو فتح کے لیے شرط نہیں ہے کہ دشمن کے پاس اگر ایٹم بم ہے تمہارے پاس بھی ہوگا تو تم جیتو گے دشمن کے پاس اگر میزائل ہے تمہارے پاس ہوں گے تو تم کامیاب ہوگے کچھ عرصہ قبل لوگوں نے امت مسلمہ مسلم بلکہ پوری دنیا نے دیکھا رشیا کے میزائلوں کا کوئی توڑ کسی کے پاس نہیں تھا مگر افغانستان کی سرزمین پر ان کو نہتے لوگوں نے وہ روندا وہ مسئلہ کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان کی فوجیں دم دما کر بھاگی اور ایک ایسی اجڑ قوم جن کے پاس کوئی تیاری بھی نہیں تھی اس سپر طاقت کے بقیے ادھیڑ دیے اور ان کا دیا پانچا کر دیا فرمایا کہ جو تم تیاری کر سکو کر لو اس میں کوئی شرط نہیں کیونکہ یہ اساسی شرط نہیں ہے فتح حاصل کرنے کی اساسی شرط دوسری ہے اس میں کمی کوتا ہی نہ ہو ادخلوف کہ اسلام میں پورے آ جاؤ عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ گفتار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پورے آ جاؤ یہاں کوئی کمی نہ ہو منہج میں انحراف نہ ہو منہج میں انحراف نہ ہو عقیدے میں پورے آ جاؤ دین میں پورے آ جاؤ یہ اصل طاقت یہ ہے ہماری یہود و سہارا کو اس چیز کا پورا ادراک اب انہوں نے ہماری طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک چال چلی ہوئی ہے اور ہم پوری طرح اس جال میں پھنسے ہوئے اور میڈیا کے اسیر بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان جدید ترقی کے دعوے داروں کو جو اس میڈیا کے ذریعے امت مسلمہ پر ہر جگہ وار کرنے مصروف ہے اور بالخصوص ان مقدس ایام میں جو کہ ذکر اللہ کے ایام ہے توبہ اور استفار کے ایام ہے نبی السلام صاف فرما گئے آپ نے آمین کہا جبیل امین کے بدوا پر کہ بحد ادر کا رمضان فلم یغفر ال جو شخص ماہ رمضان کو پالے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور آپ نے آمین کہی تھی تو اللہ کی رحمت ہمیں کیسے مل سکتی ہے اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اسکرین کے سامنے بیٹھیں اور ہر طرح کی تصویریں آ رہے ہیں واحیات بھی آ رہی مردوں کی عورتوں کی عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہیں مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیسے اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے یہ روزے کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں تو اس میں پوری طرح یہ دو عناصر ملوث ہیں ایک میڈیا کے اہلکار اور دوسرا یہ پروگرام تشکیل دینے والے اور تیسرا وہ لوگ جو دیکھتے ہیں اور شرح ہدایات کی پرواہ نہیں کرتے ہر چیز کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ رب العزت ہم کو استقامت دے کہ ہمیں عقیدہ عمل اور خلق پر پوری قوت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تو بات ہو رہی تھی کہ علماء کی برابری کوئی نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایک عالم کی ایک عابد پر فوقیت ایسی ہے جیسے تمام ستاروں پر چودھویں کے چاند کی اور اس تشویح میں ایک راز ہے یعنی عالم کو چودھویں کا چاند کیوں کہا کہ چودھویں کا اس لیے کہ وہ زیادہ منور ہوتا ہے اور چاند اس لیے کہ چاند کا نور اپنا نور نہیں بلکہ چاند کا نور جو ہے وہ سورج سے مستفاد ہے چاند کا اپنا نور نہیں ہے بلکہ سورج سے اپنا نور حاصل کرتا ہے تبھی تو جب زمین حائل ہو جائے چاند اور سورج کے درمیان رات کے وقت تو چاند گرن لگ جاتا ہے کیونکہ چاند تک سورج کا نور نہیں پہنچ رہا تو چاند کا اپنا نور نہیں ہے وہ سورج سے ہے اور ایک عالم ربانی کا جو نور ہے علم ایک نور ہے علم اللہ کا نور من اللہ نور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا لطف نور اللہ یہ کفار اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا یہ علم ایک نور ہے اور علماء حقیقی علماء علماء ربانی ان کا نور اپنا نور نہیں یعنی ان کا علم اپنا علم نہیں بلکہ ان کا علم سورج سے مستفاد ہے اور دین میں سورج کون ہے قرآن نے سراج منیر کس کو کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو عالم ہمیشہ قاد اللہ اور قاد الرسول کہے گا کتاب و سنت کی بات کرے گا وحی الہی کی بات کرے گا اپنی رائے پیش نہیں کرے گا اپنے فتوے نہیں دے گا اپنی آرا کو لوگوں پر مسلط نہیں کرے گا وہ حقیقی عالم ہے عالم ربانی جس کا علم سراج منیر سے ہے اگر وہ ان صفات کا حامل ہے تو وہ واقع دن چودھویں کا چاند ہے اور واقع دنیا کے سارے عبادت گزار اس کی برابری نہیں کر سکتے اور اس کے مقام کو نہیں پا سکتے بھلا اس مقام کو کون پا سکتے العلما والا الانبیاء علماء انبیاء کے وارث لمب ور درہم امبلا فرس العلم علماء کا ترکا درہم و دینار نہیں بلکہ انبیاء کا ترکا علم انبیاء کا ترکا درہم و دینار نہیں بلکہ انبیاء کا ترکا علم تو جس طبقے کو انبیاء کی وراثت کا شرف حاصل ہو اس کی برابری کون کر سکتے وراثت کے شرف کا معنی یہ ہے کہ علماء سب سے زیادہ سب سے بڑا وہ طبقہ ہے جو انبیاء کے قریب تر ہے کیونکہ وراثت قرابت کے ساتھ قریب کا رشتہ دار وارث ہوگا دور کا نہیں چاہے ایک ہی رشتے کا فاصلہ ہو ایک ہی رشتے کا فرق ہو اب ایک شخص ہے اس کا باپ ہے اور دادا دادا کے درمیان ایک ہی رشتے کا فرق ہے وہ شخص اگر فوت ہو جائے تو وارث کون ہوگا باپ یا دادا باپ وارث ہوگا دادا محروم وراثت قرابت کے ساتھ ایک شخص فوت ہو جائے اس کا بیٹا بھی اور پوتا بھی اب پوتے میں اس میں ایک رشتے کا فرق ہے وارث کون ہوگا بیٹا یا پوتا بیٹا وارث ہوگا تو انبیاء کا وارث کون ہے علماء مانا دنیا میں انبیاء سے سب سے قریب ترین ہستیاں علماء کی ہستی کتنے بڑے شرف کی بات تو کون طبقہ ان کی برابری کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ اس تعلق سے بڑے خوش نصیب نمبر ایک وہ لوگ جن کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے کیونکہ دینی ادارہ قائم کرو وہ اپنے آرام کو سکون کو تج کر اس کے لیے کوشاں ہو جاتے جناب پلاٹ خریدو اس پر عمارت تعمیر کرو اس کے لیے وسائل مہیا کرو یہ توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں اور جو یہ کام کرے اس کا مذاق نہ اڑاؤ اللہ نے اس کو ایک عظیم کام کی توفیق دی یہ لوگ خوش نصیب ہیں اور پھر ایک درس گاہ کا قیام ہو اس میں علماء کا اہتمام ہو اس میں طلباء کو دعوت دی جائے اور پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو جائے اس میں کئی لوگ شامل ہو بہت سے معاونین جن کا نام تک جو ہے وہ ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے وہ دنیا میں نہ رہے ہوں مگر جتنا قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں یہاں گونجیں گی اتنا ان کے قبر میں نور کا اضافہ ہوگا اور اجر اور ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ لوگ اس میں برابر کے شریک ہوتے رہیں گے نبی کے بہت سے فراہمی اس پر شاہد عدل تو یہ توفیق جس کو اللہ تعالیٰ ادا فرما دے یقیناً اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العزت ان مدارس کو جو ہماری زینت ہے جو اس زمین پر جو ہیں وہ حسن اور جمال کے مراکز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس دنیا میں جنت کو دیکھ لے جنت کو جو شخص دیکھنے کا شوق رکھتا ہے وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے آپ دن میں آ جائیں جب کلاسیں لگی ہوں یہاں کیا چل رہے جی صحیح بخاری بڑی رہی صحیح مسلم ابو داود نسائی ترمزی ابن ماجہ موتا امام مالک نور ہی نور بقائے نور ہوتا ہے وہ ادارہ مانتے ہیں کہ اگر شوق ہے آپ کو دنیا میں جنت کی زیارت کا تو علماء کی مجالس دینا یہ واقعات جنت علماء کی مجالس واقعات اس زمین کی پشت پر اللہ کی جنت ہے ان مجالس کو دیکھ لو اور جب یہ مجلس قائم ہوتی ہیں فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے نبی السلام کی حدیث حفت عمر بلائے اللہ قوم بیوت القرآن الم الملائق یقران عمر بلائے الملائک مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے علماء اور طلباء کو فرشتے اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں ڈھانپ لیتے ہیں جیسے ایک لولو مکنون چھپا ہوا موتی فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو اور عزیز میں تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں موجود ایک ایک طالب علم کا ایک ایک جو ہے وہ شخص کا اور اس عالم کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے ان کا اللہ تعالیٰ نام لے رہے کوئی اس شان کو پہنچ سکتا ہے اللہ اکبر بڑی یہ عظمت کی داستان ہے امام محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے ان کی علمی مجالس کا شہرہ یہ ہے کہ جب وہ درس حدیث دیتے تو ایک جم غفیر سامنے بیٹھا ہوتا یعنی کئی مستملی کھڑے ہوتے جیسے نماز میں مکبر ہوتے اگر یہ مائک نہ چل رہا ہو مسجد بڑی ہو تو کئی مکبر جو آواز آگے پہنچاتے کئی مستملی کھڑے ہوتے شیخ حدیث کا متن پڑھتے جہاں تک آواز گئی سو گئی وہاں سے ایک مستملی کھڑا ہے وہ اسی حدیث کو دہرا رہے آگے وہ جا رہی جہاں تک گئی سو گئی آگے دوسرا مستملی کھڑا ہے اسی حدیث کو دہرا رہے اور وہ حدیث آگے پہنچ گئی اس طرح کئی کئی مستملی ایک مجلس میں کھڑے ہوتے تھے اور اس متن کو دہراتے اور آخر تک وہ حدیث کو پہنچاتے یہ ان کی مجلس کی شان تھی ہزاروں دواتیں گنی جاتی تھی یعنی طلبہ جو لکھنے والے ایک ایک دوات میں کئی طلبہ شریک ہیں قلم ڈبو ڈبو کر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں ایک ایک مجلس میں ہزاروں دواتیں موجود یہ علماء کی مجلس ہیں اس زمین پر اللہ کی جنت تو امام بے رحمہ اللہ گھر میں تھے دستک ہوئی دروازے پر دیکھنے کے لیے گئے تو ایک شخص کھڑا تھا کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں اور اپنی قوم کے جنوں کے سردار کا آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اور پیغام پہنچانے آیا پوچھا کیا پیغام کہا کہ پیغام یہ ہے کہ جب آپ درس حدیث دیتے ہیں جتنے آپ کے سامنے طلبہ اور شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اوپر جن بیٹھے ہوتے ہیں آپ کا درس سننے کے لیے محدث جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے کہ جن موجود ہیں فرشتے موجود ہیں طلبہ کا جمع غفیر ہے اور قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ نور ہی نور ہے اور یوں حقیقی ایک جنت کا سماں جو ہے وہ قائم تو ضرور میری یہ گزارش ہے بات تھوڑی سی پھیل گئی مکمل کر دوں کہ ضرور ان مدارس کا ساتھ دیں ان مدارس میں آئیں جائیں اللہ کی رضا کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں اور خاص طور پہ آج کے دور میں آپ کے کھانے پینے سے زیادہ علماء کی صحبت ضروری ایک ڈاکٹر حکیم یا طبیب یا معالج اس سے بڑھ کر ایک عالم کی رفاقت آپ کے لیے ضروری وجہ یہ ہے کہ آج کا دور فتنے کا دور جو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ فتن تموج کا موج البحر کہ سمندر کی لہروں کی طرح فتنے میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے ایک حدیث میں بارش کے قطروں کی طرح اور ایک حدیث میں رات کی تاریکی کی طرح یعنی تاریکی میں کوئی بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا کوئی نور کی کرن نہیں ہوتی پیدر پے تاریخی اس طرح فتنے بھی پیدر پے ہوں گے اور ان سے بچاؤ علم سے ممکن تو علم تو ہے نہیں ہمارے پاس ہم علماء کی صحبت اختیار کریں حسن بصری کا قول ہے الفتن اقبلت عارف کلو عالم علم و ادبارت کلو جاہل جب فتنہ آتا ہے حملہ آور ہوتا ہے ہر عالم اسے پہچان لیتا جاہل نہیں پہچانتا کیونکہ فتنہ جو ہے خوفناک فتنہ وہ ملما سازی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اندر فتنہ ہے اور باہر خول ملما سازی کے عالم کی نظر اس اندر فتنے پر ہوتی ہے اور جاہل کی نظر اس خول پر ہوتی ہے وہ کہتا بڑا خوبصورت ہے بہت اچھا بہت عمدہ بہت بہترین اس میں وہ بہہ جاتا ہے اس راؤ میں ہاں جب وہ خول کھلتا ہے اندر سے فتنہ اس کو نظر آتا ہے تب وہ پہچانتا کہ یہ فتنہ تھا اب فائدہ اب یہ فتنہ پوری طرح آپ کو تباہ و برباد کر چکا اب پہچاننے کا فائدہ یوسف راج الفیہ موم یمسی سی اتنے ہولناک فتنے کہ انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر بن چکا ہے شام کو مومن ہے اور صبح کو کافر بن چکا ہے جب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے تو اب فائدہ فتنے کو پہچاننے کا پہلے روز پہچان اس میں علماء کی رفاقت علماء پہلے روز پہچانے گا آپ فوری نہیں پہچان سکیں تو ان کا ساتھ اگر آپ دیں گے تو ان کی طرح آپ کو بھی پہلے دن فتنے کی پہچان ہو جائے شیخ الاسلام فرماتے رحم اللہ کہ فتنہ بھلا آپ کیسے پہچان سکتے خول ملما سازی کا حسن و جمال کا اندر فتنہ انہوں نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ شیطان پہلا شرک قوم نوح سے کروانے میں کامیاب ہوا شرک سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سب سے بڑا فتنہ شرک ہے لا تکون فتنہ اقات لوہ لا دکون فتنہ اس وقت تک قتال کرو جب تک فتنے کا کلا نہ ہو جائے اور فتنے سے برا یہاں شرک تو شیطان نوح علیہ السلام کے دور تک لوگوں سے شرک نہیں کرا سکا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ماں دس صدیوں کا زمانہ ایک ہزار سال شیطان کو مدخل ہی نہیں ملا کہ شرک کا جال پھینک سکے کامیاب نہیں ہو سکے قتل کرائے حسد کے شاخذانے ہوئے شرک نہیں کرا سکے اور نو علیہ السلام کے بعد اسے ایک اندر داخل ہونے کا راستہ مل گیا ملما سازی کے خول لوگوں کو پکڑا اس نے ملما سازی کے خول سیدھا شرک نہیں پھینکا بلکہ شرک کو لپیٹا عقیدت کے خول پانچ شخصیتیں ود سوا یغوف یعوق اور نصر لوگ ان سے بڑی محبت کرتے بڑی ان کی عقیدت بڑا ان کا احترام یہ پانچوں لوگ فوت ہو گئے اب شیطان نے ایک بات سوچی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ بڑے محترم لوگ تھے ان کا تقدس کم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بھول جاؤ ان کے فوٹو بناؤ فوٹو بن گئے کوئی جیب میں رکھ رہا ہے کوئی گھر میں رکھ رہا ہے ان کو دیکھ رہا براہ راست شرک نہیں بلکہ شرک کو لپیٹا ہوا ہے ایک ظاہری ملما سازی کے خول میں اندر شرک ہے اور باہر خول عقیدت کا عقیدت تو اچھی چیز ہے محبت صالحین کی محبت اچھی چیز ہے اگر علماء ہوتے تو ان کا فہم ان کو فہم ہوتا کہ اچھی چیز اپنی حد میں ہو تو درست اچھی ہے اس میں اگر غلوب آ جائے تو اس کی اچھائی ختم ہو جاتی اس کا حسن ختم ہو جاتا اور غلوب ایک بڑا فتنہ الغلو کا من کان قبل الغلو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دین فرمایا کہ غلوب سے بچو تم سے پہلی قوموں کو غلوب نے برباد کر دی یعنی سابقہ قوموں کی بربادی کی داستان جو ہے وہ غلوب ہے اب یہ عقیدت میں غلو ایک دور گزرا دوسرا دور آ گیا ان کی نسلیں آ گئیں شیطان نے کہا کہ یہ پانچ وہ صالحین تھے تمہارے باپ دادا ان کی قدر کرتے تھے ان کا احترام کرتے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ تم فراموش کر بیٹھو تمہارے ذہن میں کچھ زیادہ ہیں تمہاری اولادیں نہ بھول جائیں تو اس کا طریقہ یہ کہ ان کے مجسمے بناؤ اب یہ بت آ گیا بت آ گیا یہ شرک کی تاریخ ہے مجسمے بن گئے گھروں میں رکھے گئے اس دور تک پوجا نہیں ہوئی اگلا دور آ گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ بت ہر گھر میں موجود ہیں ہمارے باپ دادوں کی یادگاریں ہیں انہوں نے پوجا شروع کر دی عبادت شروع کر دی اب یہ عبادت غیر اللہ کی بتوں کی ان مجسموں کی یہ سری شرک ہے شیطان نے سری شرک پیش نہیں کیا بلکہ عقیدت کا وار کیا اور عقیدت کے خول میں شرک پیش کیا اب جاہل نہیں پہچانے گا اس کو عالم کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے دلائل کے ساتھ نصوص کے ساتھ وہ پہچان جائے گا وہ اس کا رد کرے گا اس فتنے پر ضرب کاری لگائے گا اگر آپ کو صحبت میسر ہے تو علماء کو چونکہ اول روز فتنے کا ادراک ہو جاتا ہے اور اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں لیکن جو ہلاک کو نہیں ہوتے انہیں نشاندہی کب ہوتی ہے جب وہ فتنہ خول سے باہر نکلتے اوف یہ تو فتنہ تھا یہ تو شرک تھا ہم تو لٹ گئے اور تباہ برباد ہو گئے اسی لیے پیارے بیگم کو فرمان کہ تحلق الدین ایسے فطرے نمودار ہوں گے کہ دین کو مونڈ دیں گے الحال کا کہا مونڈ دینے والے فطرے لا تحلق الراس ولیکن تحلق الدین سر کو نہیں مونڈیں گے بلکہ دین کو مونڈ دیں تمہارے دین کی خیر نے یہ ایک ایک, ایک واضح سبب ہے کہ علماء کی صحبت اور رفاقت کیوں پھر بالخصوص فتنوں کے دور میں وہ دور نمودار ہو چکے علامات قیامت تیزی سے ظاہر ہو رہی تو یہ مدارس اور علماء یہ آپ کی حفاظت دین کے قلعے پوری طرح ان سے ایک تعلق جوڑ کر اپنے دین کی آفیت کی راہیں تلاش کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے باقی یہ آخری باب جو ہم نے اس وقت پڑھا اور سنا اس پر ہر سال باتیں ہوتی رہتی ہیں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری باب میں دو فرقوں کا رد کیا دو فرقوں کا رد کیا میرے نزدیک جو ہم نے بخاری اپنے اساتذہ سے پڑھی اور کوئی اٹھارہ بیس سال پڑھائی بھی اگر صحیح بخاری کا دوسرا نام آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسونا نہیں بیا نہیں یہ پورا نام کوئی اس کا دوسرا نام رکھنا چاہیں تو کیا ہونا چاہیے میں کہوں گا کہ اس کا دوسرا نام کتاب الردود ہونا چاہیے ردود کا باب فتنوں کو کلا کما کرنے کا باب گمراہ فرقوں کی بے خونی کی کتاب ردود رد کرنا فلاں پر رد فلاں پر رد فلاں پر رد فلاں فرقے پر رد فلاں جو ہے وہ قول کا رد آپ کو تقریباً ہر باب میں کسی نہ کسی فرقے کا رد ملے گا مگر امام بخاری نے فرقوں کا نام نہیں لیا جن کی جن پر رد کیا ہے ان لوگوں کا نام نہیں لیا لیکن دلائل کی کاٹ سے ان فتنوں کا اضالہ کیا دیکھیے آخری باب ہے باب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم قیامت کے دن عدل کا میزان قائم کریں گے قیامت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ جب اللہ تعالیٰ ترازو گاڑ دے گا ترازو جس کے دو پلڑے ہوں گے اتنے بڑے بڑے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو ان کے اعمال کو اتنا بڑھا دے گا کہ ان کی نیکیاں پلڑے کو بھر دیں گے فرشتے جب میزان کو دیکھیں گے تو یا اللہ اس میزان کو اس پلڑے کو نیکیاں کیسے بھر سکتی اللہ پاک فرمایا کہ لمن شیت من خلقی میری بہت سی مخلوقات بہت سے بندے ان کے ایسے اعمال ہیں عظیم الشان کہ ان کے اعمال اور ان کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں گے تو فرشتے جن کی عبادت کا دائرہ صدیوں پر محیط صدیوں پر کسی تعطل کے بغیر نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ وہ ان کو جو ہے وہ بیت الخلاء کی حاجت ہے نہ کوئی خریدنا نہ کوئی بیچنا نہ اہل نہ عیال بس ایک ہی کام اللہ کی عبادت اور بلا توقف صدیوں پر محیط ہے فرشتے کہیں کہ سبحانہ کا ماں بدنا کا حق کا عبادت ہے یا اللہ تو پاک ہے ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں گے اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دیں یہ پلڑے کا بھرنا یہ اعمال کے ڈھیر کے ساتھ نہیں ہے دو چیزوں کی قوت کے ساتھ ہے آپ عمل پہ عمل کرتے جائیں اس سے پلڑا نہیں بھرے گا بلکہ اپنے عمل میں دو چیزیں پوری قوت کے ساتھ داخل کر لیں اللہ تعالیٰ اس ان دو چیزوں کی برکت سے اعمال کو بڑھا دے گا اعمال کو بڑھا دے ذرے کو پہاڑ بنا دے گا ان دو چیزوں کی قوت کی برکت سے ایک شدید اخلاص ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل اللہ کے لیے خالص اتنا ایک مجاہدہ کرو اپنے نفس کو اتنا مارو کہ ریاکاری ختم ہو جائے اور بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے یہ ایک مانوی قوت اصل یہ مانوی قوت یہ دولت یہ اصل طاقت نماز روزہ یہ امال صالحہ قابل تحسین ہے مگر اصل قوت جو ہے وہ باطن کی قوت ہے جس میں اخلاص ہے ایمان ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نبی السلام کی حدیث ہے لو فوزین ایمان و بکر بے ایمان اور لڑا جہاں ایک ابو بکر صدیق کا ایمان اگر پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ تولا جائے ابو بکر کا ایمان سب پر غالب جائے کس چیز کے حفظ میں نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں حج روزے جہاد سب نے کیا ہوا آخر کون سی چیز ایک فارغ کی حیثیت رکھتی کون سی چیز یہ عمانوی قوت یقین بصیرت اور پھر اخلاص اور پھر ایمان کی طاقت توحید توحید کا ادراک توحید کا فہم یہ قوت اللہ اکبر میں عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والی ہیں ایک اخلاص ہے جو ایک باطنی قوت اگر یہ دل آپ کو ریاکاری پر ابھارے تو ایسا مجاہدہ کرو اور اس اس وصف سے کو ایسا کچل دو کہ شیطان بعد آ جائے اتنا اس کو ذلیل کرو امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب کوئی نیکی شروع کرو یا کرنا چاہو تو اس نیکی کے مقصد کے تعلق سے اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ نیکی کیوں کرنے جا رہا حج کیوں کرنے جا رہا نماز کیوں پڑھنے جا رہا ایک طالب علم ہے مدرسے میں کیوں جا رہا ہے پڑھنے کیوں جا رہے کیوں پڑھنا چاہتے اپنے آپ سے پوچھو یہ دل کیا کہتے ریاکاری ہے یا اخلاص ہے اللہ کی رضا ہے یا ریاکاری فلاں فلاں کے فلاں چودھری فلاں وڈیرا فلاں یہ اور فلاں وہ فلاں لوگ تعریف کریں واہ واہ ہو انعام ملے پیسے ملے کوئی عہدہ مل جائے یہ غرض ہو یہ ریاکاری اس کو مسلو المجاہد من جاہد نفس ہو حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے ان منفی کیفیتوں کو کچل کے رکھ دے اخلاص کی طاقت پیدا کرے یہ قوت جو ہے یہ عمل کو بھاری کرے گی یہ بصیرت یہ قوت دوسری قوت جو ہے ہر عمل میں اتباع سنت کا شوق یہ شوق بندے کے دل میں گھر کر جائے اتنا پکا اتنا پختہ ہو پوری دنیا ایک کام کر رہی ہے اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کی طرف جھانک کر بھی نہ دے کہ میں تو غلام ہوں جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک امام الانبیاء سے ثابت ثابت نہیں اور جب ہو جائے کہ آپ نے کیا ہے پھر وہ کرنا ہے کیسے جیسے آپ آپ نے کیا شروع سے آخر تک کی سنت کی اتباع نماز ہے تقبیر تحریمہ کیسے ہے انگلیوں کی کیفیت کیسی ہو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں قیام کیسے کرنا ہے حتیٰ کہ پاؤں کی انگلیوں تک کی شکل کیا ہونی چاہیے پورے ہر امر میں ہر معاملے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہو کیونکہ سلو مارا رہی تو سلی اس طرح ہر عمل خزو خزونی مناسب مجھے طریقہ حج سیکھ لو لا حج عامی حادثہ شاید مجھے اس سال کے بعد حج کرنے کا موقع نہ ملے یہ میرا آخری سال ہو آخری حج ہو سیکھ لو آپ نے بلندی پر اونٹنی پر بیٹھ کر بیشتر مناسب حج ادا کیے تاکہ میری اتباع کرو ایک دن نماز ادا کی ممبر پر کھڑے ہو تاکہ دور دور تک لوگ بلندی سے مجھے دیکھیں میرا طریقہ نماز سیکھیں یہ شوق ایک انسان کے دل میں گھر کر جائے اتباع سنت کا شوق امام الانبیاء کی پیروی کا شوق جتنی قوت کے ساتھ یہ شوق ہوگا اتنی قوت کے ساتھ اللہ کا میزان قیامت کے دن بھاری ہوگا یہ میزان قائم اس لیے ہوگا یہ میزان اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھے گا کہ ایک بندہ عمل بھی عمل کر رہا ہے مغرب پڑھ لی دو سنتیں پڑھ لی اب جناب چھ رکعت اور پڑھنی یہ کیا ہے جی یہ سرات الاوابین یہ کہاں لکھی ہوئی چھ رکعت کوئی معمولی عمل نہیں اس کا نام سرات الاوابین بھائی یہ نماز کہاں لکھی ہوئی کچھ پتہ نہیں نہ کوئی حوالہ نہ کوئی دلیل نہ کوئی صنعت اور ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرات الاوابین حین ترمد الفصال سرات الاوابین ہے یہ کب ہوتی ہے جب شدت کی گرمی ہو اتنی گرمی ہو کہ بکری کے بچے کے بال جل جائیں اشارہ ظہر کی نماز کی طرف کہ جو لوگ ظہر کی گرمی کی شدت کی پرواہ نہیں کرتے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں گرم پانی سے وضو کرتے ہیں تپتی دھوپ میں چل کر آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں یہ نماز سرات الاوابین یہ چھ رکعت کہاں سے لے اب عمل تو بہت زیادہ ہے ایک بندے کی عمر اگر سو سال تو کم از کم اسی نوے سال سے وہ یہ کام کر رہے ان نوافر کا ڈھیر لگا ہوا ہے میزان تو لے گا نہیں کیوں یہ چھ رکعت اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں تو تین اعمال کے ڈھیر کو نہیں دیکھتا مرعوب نہیں ہوتا دین یہ دیکھتا ہے ان اعمال میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا رنگ ہے یا نہیں یہ شوال کا مہینہ ہے آپ سب نے چھ روزے رکھے ہوں گے شوال کے کسی کے باقی بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ قبول کر لے چھوٹا سا عمل چھ روزے منسوام رمضان منسوام رمضان جو رمضان کے روزے رکھ لے اور ہو شوال پھر چھ روزے شوال کے رکھ لے انما سام الدہر فہاد ہی سیام الدہر اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا ایک صحابی سے آپ کی ملاقات ہوئی کچھ عرصے بعد اس کو آپ نے کمزور محسوس کیا ہاں، کمزور کیوں ہو گئے اس نے عرض کیا کہ میں روزے رکھ رہا ہوں بلا ناغا کچھ سال کا پیریڈ بتایا دو سال کا بتایا کہ میں بلا ناغا روزے رکھ رہا شاید اس لیے کمزور ہو گیا فرمایا کہ لا سام امن سام العبد جو بلا ناغا روزے رکھے گا سال بھر کے یا دو سال کے اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ادھر ڈھیر لگا ہوا روزوں کا ادھر صرف چھ روزے یہ ڈھیر جو ہے کوئی اس کی فکرت نہیں کوئی اس کا حجر نہیں لا سمتا بلا افطر تھا لا سام بلا افطر تم نے کیا عمل کیا نہ رودے کا ثواب نہ افطار کا ثواب کچھ بیکار کیوں ڈھیر ہے مگر سنت کی اتباع نہیں ادھر چھ روزے ہیں صرف مگر امام الانبیاء کی سنت کی پیروی کا شوق یہ زمانے بھر کے روزے اور یہ زیرو تو فرق کیا ہے محمد الفرق بین الناس لوگوں میں فرق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کس کی نماز قابل قبول ہے اور کس کی مردود ہے کس کا حج مقبول ہے اور کس کا مردود ہے کس کے روزے قابل قبول ہیں اور کس کے مردود ہیں یہ فرق امام الانبیاء کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا کسی کا فتویٰ اور کسی کے ملفوظات اور کسی کی رائے نہیں امام الانبیاء یہ ایک شوق اندر پیدا ہو جائے جتنا یہ شوق قوی ہوگا مضبوط ہوگا اتنا اللہ رب العزت عمل کو قبول بھی کرے گا اور اس کو بھاری بھی کرے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا شوق یہ تھا اللہ کے نبی کی عبادات میں اتباع تو کرتے تھے سب کرتے تھے نمازوں میں روزوں میں حج عمرے میں سارے معمولات زندگی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اضافی طور پر ان میں یہ شوق تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے چلنے کا انداز دیکھتے اسی طرح چلنے کی کوشش کرتے قدم اٹھانا قدم رکھنا اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف حالانکہ اس میں اتباع نہیں ان کا شوق تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھتے کیسے اٹھتے ہیں اس طرح اٹھتے کیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکراتے اور نبی اسلام کی حدیث ہے ایک دن صحابہ ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس پڑے پتلی پتلی میں تم ہنس رہے لہما اسکل و فلمی دانے میں نواہد یہ دو پنڈلیاں اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوں یہ کس چیز کا وزن کس چیز کا وزن یہ اتباع یہ دو چیزیں یہ میزان کے مرحلے کی تیاری آپ نوٹ کر لیں کہ میزان آپ کے نیکیوں کے ڈھیروں کو نہیں تولے گا بلکہ صرف اس نیکی کو تولے گا جس میں قوت کے ساتھ یہ دو چیزیں ہوں وہ نیکی اخلاص پر ہو اور سنت کی اتباع پر سنت کی اتباع پر یہ میزان قائم ہو جائے گا قیامت بات یہ کر رہا تھا کہ یہ باب باب قول ہی تو کس طرح یہ عمل القیام ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں یہ باب در حقیقت یہاں دو گمراہ فرقوں کی تردید موجود مقصود دیکھو ان کا نام بھی نہیں لیا یہ کون لوگ ہیں کوئی ذکر نہیں کیا لیکن دلیل کی قوت موجود ہے قرآن کی آیت ہے آگے علیہ اسلام کی حدیث اس سے بڑھ کر دلیل کی قوت کیا ہو سکتی دلیل کی کاٹ پوری طرح قائم ہے مگر فرقے کا نام نہیں لیا اور نہ اس کے کسی قائل کا نام لیا یہ منہج محدثی آج بعض لوگ جن کا علم پانی کے بلبلے کی طرح اور جہد ان کا ان پر سایہ ہے عربی لغت نہیں آتی غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور وہ نام لے لے کر فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی غلطی پر مطلع ہوتے تو آپ نماز کا انتظار کرتے نماز قائم ہوتی نماز پر صحابہ بھی ہوتے وہ شخص بھی ہوتا جس کی غلطی آپ نے دیکھی آپ فرماتے ماں بال و اقوام یعملون کذا و کدا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کا نام نہیں لیا وہ سن رہے یہ کام غلط ہے اس نے سن لیا اصلاح ہو یہ منہج محدثین اور یہ راسخ علم کی نشانی جس کا علم ایک بلبلے کی مانند ہوگا وہ اس طرح پھدکے گا اسی طرح وہ جو ہے وہ دولتیاں مارے گا فلاں یوں اور فلاں یوں فلاں ایسا اور فلاں ویسا اب یہاں دو گمراہ فرقوں کی طرف ہے ایک معتزلہ جو اللہ کے میزان کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے قرآن کی آیت موجود کیوں نہیں مانتے حدیث موجود اللہ پاک رہا ہے بناد المبادین القسط یوم القیامہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے نسر بھی موجود ہے کیوں نہیں مانتے یہ دلیل کی کاٹ یہ دلیل پھر آ کے نبی اسلام کی حدیث ذکر کی بروایت ابو ہو رضی اللہ عنہ آپ قلم ادان نے دو کلمے دو کلمے حبیب حبیبان الرحمان رحمان کو پیارے ہیں خفیف اطان السان اور زبان پر ہلکے ثقیر عطان فلم میزان جب یہ دو کلمے قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تو لے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے مانا میزان بھی حق ہے وزن بھی حق ہے اور میزان کا سکل ہلکا اور بھاری ہونا یہ بھی حق ہے یہ یہ میزان میزان کی علامت ہے ہے کہتے ہیں کہ قیام عدل لیکن احادیث موجود اس کے دو پلڑے ہوں گے پلڑے کا معنی کیا کرو کیا تعویل کرو گے پھر سکت اور خفت اس میزان کی خوبی ہے کیا تعویل کرو گے بلکہ ایک حدیث میں اس میزان کا کانٹا موجود ثابت ہے جو وزن کو برابر کرے گا وزن کی تعدیل کے لیے میزان کا کانٹا بھی ہوگا جس کو لسان المیزان کہا جاتا تو گمراہ فرقے کا رد ہے دلائل کے ساتھ ایک تو معتزلہ جو مدرسہ الرائے تھے اہل عقل عقل پرست عقل پرست لوگوں کا ادارہ تھا وہ کہتے تھے کہ اگر نبی اسلام کی حدیث عقل کے تقاضے کے خلاف ہو حدیث کو رد کر دو قرآن کو رد کر دو عقل مقدم ہے نقل پر اور بحی الہی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے نام لیے بغیر اس گمراہ فرقے کی تردید کی دوسرا گمراہ فرقہ جس کو رد مقصود ہے یہ فرقہ جبری ہے فرقہ جبری ہے بھی اگر عقیدہ جبر درست ہے تو پھر میزان کا مقصد کیا ہے پھر یہ وزن کیوں ہوگا یہ جبریہ فرقہ یہ قدریہ کے مقابلے میں قدریہ تقدیر کے منکر تھے اور جبریہ تقدیر کو اتنا مانتے اتنا مانتے تھے کہ انہوں نے بندوں کو بندوں کے ایمان کو اور ان کے عمل کو تقدیر کی مجبوری قرار دے دی کہ بندہ عمل اپنے اختیار سے نہیں کرتا بلکہ وہ تقدیر کے سامنے مجبور ہے ایک شخص گھر سے نکلے اس کا رخ مسجد کی طرف ہے تو اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ایک گھر سے نکلے اس کا رخ شراب خانے کی طرف تو اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مجبور ہو کر یہ کام کر رہے اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں لہذا مسجد کی طرف جانے والا اجر کا مستحق نہیں اور شراب خانے کی طرف جانے والا گناہ کا مستحق نہیں بندہ مجبور ہے محض تقدیر جو لکھا ہے وہ کر رہا ہے مجبور ہو کر ہوا چلتی ہے پتے ہلتے ہیں یہ پتوں کا اپنا اختیار نہیں ہے بلکہ ہوا کی وجہ سے کچھ لوگ بڑھاپے میں راشے کے مریض ہو جاتے ہیں ان کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے تو اس کا ذاتی ان کا اختیار نہیں ہے بلکہ راشے کا مرض ان کو ہلا رہا ہے اس طرح ہر شخص ہے تقدیر کے سامنے مجبور ہے اگر ایک انسان مجبور ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں کر رہا اس میں اس کے کمال کا کوئی دخل نہیں تو پھر میزان کیوں پھر اللہ اعمال کو کیوں تولے گا یہ تولنا حساب کے لیے تاکہ جس کا پلڑا بھاری ہو نیکیوں کا اس کو اجر دے اور جس کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہو اس کو جہنم میں ڈال دے جب اختیار نہیں ہے انسان مجبور ہے تو پھر یہ مرحلہ میزان کیوں ہے حساب و کتاب کیوں ہو رہے اعمال کیوں تولے جا رہے تو دو گمراہ فرقوں کی تردید بڑے محکم دلائل کے ساتھ محکم گی صحیح بخاری طلبہ نے پڑھی طالبات نے پڑھی اور یقیناً ہر باپ پر محسوس کیا ہوگا تقریباً ہر باپ رد پر مشتمل اور یہ ایک عظیم خوبی محدثین کا کام دین کو پاک صاف کرنا ان دسائز سے ان ملاوٹوں سے دین کو پاک رکھنا دین کو صاف رکھنا یہ محدثین کا منج باقی لوگ جو تھے باقی جماعتیں تھیں ان کے اپنے میلانات تھے اپنے رجحانات تھے وہ تو برقوں پر لکھتے تھے سیاہ کرتے تھے وظیفے لینے کے لیے اپنی آرا اپنے فیصلے اپنے فتوے لیکن محدثین کی کابش کیا تھی کتاب و سنت کی رفت قرآن و حدیث کے علم کی سربلندی اور کتاب و سنت پر ٹوٹنے والے جو دسائش اور افکار تھے ان کی تردی تاکہ دین نکھرا رہے اور دین پاک صاف رہے اور دین محفوظ رہے اور یہ اصل کمال ہے اصل یہ وصف ہے جو انتہائی قابل تاریخ کہ ان کا کیا ہدف ہے کہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے ملاوٹوں سے پاک رہے یہ محدثین ہی کا بحمد اللہ اللہ کا وضیعت کردہ یہ کمال ہے اور ان کے محاصر میں سے ہے یہ اللہ کی توفیق ہے انہوں نے ذخیرہ حدیث میں ہر حدیث کو نکھار کے رکھ دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث متروک ہے یہ حدیث قابل عمل ہے اور یہ حدیث ناقابل قبول ہے تاکہ دین جو ہے اس کا نکھار اس کا حسن قائم اور باقی رہے امام مخائی رحمہ اللہ اسی گروہ کے سر خیل تھے بلکہ صحیح بخاری کی تمہید کیا تھی ایک دن خواب دیکھا امام الانبیاء تشریف فرما ہے اور امام بخاری کے ہاتھ میں ایک پنکھا اللہ کے پیغمبر کو ہوا دے رہے اور جو مچھر بکیاں وغیرہ اللہ کے پیغمبر کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو دور کر رہے یہ خواب دیکھا یہ خواب کسی اور نے بھی دیکھا امام بخاری کے بارے میں ان کے کاتب کا نام آتا ہے انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرمائے اور امام بخاری رحمہ اللہ پنکھے سے ہوا دے رہے اور مکھیوں مچھروں کو اور موزی جانوروں کو ہٹا رہے ہیں معبرین سے تعبیر معلوم کی اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی معبرین آپ کے اساتذہ بالخصوص اس حاق میں رحمہ اللہ انہوں نے بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو حملے اللہ کے پیغمبر پر ہوں گے آپ کے دین پر ہوں گے آپ کی سنتوں پر ہوں گے آپ ان حملوں سے امام الانبیاء کا اور آپ کے دین کا دفاع کریں اس کا نتیجہ یہ کہ یہ عظیم کتاب لکھی جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے اور دین کو نکھار کے پیش کر دی اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں دلائل کی کاٹ کے ساتھ گمراہیوں کے بخیے اتھیڑ دی لیکن کسی کا نام نہیں لیا یہ ایک منہج محدثین کا کہ دلائل دیے آپ دلائل سے بات کریں کسی کی کو بات آپ پہنچے آپ دلیل دے کر ایک منہج حق و ثواب وعدے کر دیں اس کی لپیٹ میں ہر ایک آ جائے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو رون دیں اور جو ہے آپ اس کی ذات کے حوالے سے بات کریں یہ منہج حق نہیں ہے اس حدق و ثواب کا منہج نہیں ہے تو دیکھیں امام بخاری نے یہاں دو گمراہ فرقوں کی تردید کی دلائل کے ساتھ لیکن نام لیے بغیر چنانچہ معتزلہ میزان کے منکر تھے امام بخاری اللہ کا فرمان پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الموازین قسط یوم القیامہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے اور اعمال کو تول کر بھی تمہارا امتحان لیں گے پہلے اعمال کی گنتی ہوگی پھر انہی اعمال کو تولیں گے پہلے تعداد چیک ہوگی نمازیں پوری ہیں روزے پورے ہیں زکوٰۃ پوری ادا کی ہے گنا جائے گا ایک ایک پیسہ گنا جائے گا عمل کی تعداد اب ان اعمال کو آگے لے کر آؤ اس میزان میں ڈالو اس میزان میں ڈالو کہ قبولیت کے جو دو جوہر ہیں اخلاص کی حفاظت اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابق یہ دو چیزیں موجود ہیں یہ بس یہ حساب کی تکمیل گندی گنتی کا حساب یہ مقدار اور معیار کا حساب عمل کا معیار عمل کی گنتی ہم نے عرض کیا کہ میزان کو انتہائی بھاری کرنے والی یہ دو چیزیں اپنے عمل میں اخلاص کی قوت پیدا کرو اور اپنے عمل میں اپنے دل میں امام الانبیاء کی سنت کا شوق اور جذبہ بسا لو ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو یہ مرحلہ میزان میں کامیابی کی اساس اور پھر وہ حدیث اس کی دلیل کہ دو کلمے بڑے اللہ کے پیارے اللہ کے میزان میں بھاری زبان پر ہلکے آسان عمل ہے انہیں خوب انجام دو جب اللہ کو پیارے ہیں تم بھی ان سے پیار کرو جب ان دو کلمات سے اللہ کو محبت ہے تو تم بھی ان دو کلمات کو محبوب بنا دو سبحان اللہ ہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ اب ہی سبحان اللہ العظیم یہ ہمارا ایک منہج بن جائے ان کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر یہ پوری توحید کا ایک مظہر اللہ تعالیٰ کی صفات اسماء و صفات کا علم سبحان اللہ جو ہے یہ صفات سلبیہ کا جو ہے وہ مظہر ہے وہ بحمد ہی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال جو ہیں صفات ثبوتیہ ان کا مظہر ہے وہ یہ دو جملے پوری جو توحید اسماء و صفات کا مضمون ہے اس کی تعبیر کر رہی پورے مضمون پورے مضمون کا خلاصہ ہیں تو کثر سے ان کا ذکر کرو اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے شریک سے پاک ہے اب بےحم دہی اسی کی تعریف کے ساتھ میں مقرون ہوں اسی کی تعریف کے ساتھ میں قائم ہوں اسی کی تعریف جو ہے میرے لیے کرنا بجا لانا انتہائی ضروری ہر مجلس میں کیجیے ہر مجلس میں بات لگتا ہے طویل ہو رہی آخری ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں اسی تصویر اور تحمید کا فائدہ اور اس کا اجر امام منظری رحمہ اللہ اترغیب ترغیب ترغیب میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث لائے ہیں جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں پاتے ہیں کہ ان دلّہ لاح ملائکتاً سیارہ کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی زمین پر چلنا پھرنا گھومنا پھرنا ان کی ڈیوٹی کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی مستقل رکوع میں گرے ہوئے کچھ کی ڈیوٹی مستقل قیام میں کچھ کی ڈیوٹی مستقل سجدے میں مستقل پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک سجدے میں یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی زمین پر گھومنا زمین پر چلنا سیاح چلو پھرو زمین پر اور مجھے رپورٹ دو کیا رپورٹ آگے سن وہ فرشتے چلتے پھرتے ہیں زمین پر چلتے پھرتے حتیٰ کہ کوئی ایسی مجلس ان کو نظر آتی جہاں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا اس میں بیٹھ جاتے اور فارغ ہوتے ہی اللہ کے پاس جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے من آئی نہ تم تم کہاں سے آ رہے ہو حالانکہ اللہ کو علم ہے یہ بھی ایک محبت ایک محبت کا انداز اللہ تعالیٰ کو علم ہے فرشتے کہاں سے آ رہے اللہ تعالیٰ سننا چاہتا ہے اپنے کچھ پاکیزہ بندوں کے اوصاف کے تعلق سے کہاں سے آ رہے من عند عباد کا یا اللہ ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس سے آ رہے کچھ بندوں سے مل کر آ رہے اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے وہ بندے کیا کر رہے تھے ذرا بتاؤ تو میرے بندے کیا کر رہے تھے فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ کچھ کام انجام دے رہے تھے جو سب نہ کا وہ یک میں نہ کر حلون رونق یس الونک پانچ چیز یا اللہ وہ تیری تصویر کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیری تحمید الحمد الحمد الحمد للہ للہ للہ اور تیری تحلیل لا الہ الا اللہ اور تیری تخبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی سبحان اللہ للہ الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کام پانچواں کام کیا یس کچھ سے کچھ مانگ رہے تھے اور سوال کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے مجھے بتاؤ میرے یہ بندے کیا مانگ رہے تھے کیا مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں یس الگ کر جنت یا اللہ تیرے یہ بندے تو اس سے جنت کا سوال کر رہے تھے جنت کا سوال کر رہے فرشتے کہتے ہیں یس تجیر اور تیری پناہ بھی طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پناہ کس چیز سے طلب کر رہے یس تجیرون کا من کا جہنم کی آگ سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے بس یہ دو یہ ان کا سوال تھا یہ ان کی پناہ تھی اللہ انا نسل کل جن کا النار جنت کا سوال ہے اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ کے طلب گار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو جنت کا داخلہ دے دیا اور جہنم کی آگ سے پناہ دے دی اور ساتھ ساتھ ان کے سارے گناہ معاف کر دی یہ ایک حدیث آپ کے لیے تحفہ ہے کہ اپنی کوئی مجلس اس سے خالی نہ رکھو جہاں بیٹھو یہ تین چار کام کر کے اٹھو سبحان اللہ الحمد للہ بل اللہ اکبر اللہ ہملوں کل جنت عربی نہیں آتی اردو میں مانگ یا اللہ جنت کا سوال یا اللہ جنت دے دے ترغیب و ترغیب ہی کہ دوسری روایت صحیح صنعت کے ساتھ ہے جب بندہ کسی مجلس میں تین دفعہ یہ دعا کر ڈالے اللہ معنی اصل و کل جنت کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تین دفعہ یہ دعا کر لے تو جنت بول اٹھتی ہے اللہ ادخل جنت اے اللہ یہ بندہ کتنے الہا کے ساتھ جنت کی طلب کر رہا ہے یا اللہ اسے جنت عطا فرما دے اور اللہ جنت کی سفارش قبول کر لیتا پھر تین دفعہ بندہ کہتا ہے اللہ النار یا اللہ جہنم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم بول اٹھتی ہے یا اللہ کتنے تجروں کے ساتھ یہ تیری پناہ طلب کر رہے میرے عذاب سے اللہ عید ہو میرے نار یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے بچا لے اسے جہنم سفارش کرتی ہے اور اللہ قبول کر ہے تو کوئی مجلس ان چار پانچ کاموں سے خالی نہ ہو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمد للہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا اللہ جنت عطا فرما دے یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے یا اللہ گناہ معاف کر دے فرشتے جا کر رپورٹ اللہ تعالیٰ تک پیش کریں گے آپ کا نام بھی گونج رہا ہے آپ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے ابھی حدیث آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ سارے ساتوں آسمانوں میں اپنے بندے کا پیار مشہور کر دیتا ہے اور پھر وہ پیار زمین پر بھی اتار دیتا ہے یقیناً یہ قربت کی راہیں ہیں اور محبت کی راہیں ہیں اللہ کا ذکر آج ہماری زندگیوں میں ذکر کے تعلق سے کوتاہی واقع ہو رہی ہے اس کوتاہی سے بچتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر اللہ کا ذکر کثیر کرو اٹھتے بیٹھتے کرو چلتے پھرتے کرو لیٹے ہو تو کرو وضو ہو تو کرو بے وضو ہو تو کر لو حتیٰ کہ جنابت کا عرضہ ہو کسی خاتون کے مخصوص ایام ہو ان ایام میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین ان مدارس کو ان اساتذہ کو طلبہ کو طالبات کو ان کے معاونین کو مصاحبین کو یا اللہ برکتیں عطا فرما دے ان کے ایک ایک لہدے کو برکتوں سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے یا اللہ اپنی رحمتوں کے سہارے پر ان کو قائم فرما لے جو دو سارے بعد اس وقت فارغ و تحصیل ہو رہی ہیں ہم ان کی استقامت کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہر دعوتی میدان میں ان کو استقامت دے اور اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ہے وہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ کے اس فرمان کا آئینہ دار بنا دے بجائے نہیں مبارکن آئینہ ما کن تو کہ جہاں بھی جائیں بابرکت ثابت ہو اتق اللہ ہے سما کنتا جہاں بھی ہو تخوا کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ تخوا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ غلطیوں سے حفاظت کرے اور اللہ رب العزت پورے اتقان کے ساتھ اس دین کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول و قولی حادہ وصطفر اللہ علیہ واخر الظابانہ الحمد للہ رب العالمین